میرا سوال یہ ہے کہ میں منی سیلر میں کام کرتا ہوں اور میں نے وہاں کچھ پیسے انویسٹ کیے ہیں یعنی جب ڈالر کے ریٹ نیچے ہوتے ہیں تو میں ڈالر خرید لیتا ہوں اور جب ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے پندرہ بیس پیسے تو میں ڈالر بیچ دیتا ہوں لیکن میں صرف ویٹ کرتا ہوں ڈالر ہاتھ نہیں لیتا میں نے وہیں پہ اپنے پیسے رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے اور اگر یہ جائز نہیں تو اسے کس طرح سے ہم صحیح کر سکتے ہیں جی میرے ناقص خیال میں تو یہ جائز ہے آپ کی اپنی رقم ہے چونکہ یہ دو مختلف ملکوں کے سکے ہیں تو یہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تو اصل میں یہ ایک رسید ہے اصل نہیں ہوتا تو اس پر آپ زیادتی وصول کر سکتے ہیں یعنی اس کا ریٹ اب بھی تو دیکھیں نا بعض اوقات مثلا اس کا ریٹ فرض کریں پاکستان کے مقابلے میں ساٹھ ہے کل ستر ہے کبھی پینسٹھ ہے تو جب آپ چاہیں اس کو دیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ آپ کی اپنی چیز ہے جتنے ریٹ میں چاہیں آپ اس کو بیچ سکتے ہیں جی آج